www.attableek.com The Reviver of Iman بسم اللہ الرحمن الرحیم احمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد دوستو بزرگو ابھی ہم نے سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھی اس لیے کہ جمعہ کے روز فجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے جیسا کہ ایک حدیث شریف میں وارد ہوا بلکہ علامہ سیوتی نے جامع الحادیث میں ایک حدیث نقل کی ہے افضل الصلاتی سلاۃ الفجری یوم الجمعاتی مال الجماعتی فی المسجدی سب سے زیادہ فضیلت والی نماز فجر کی نماز ہے جمعہ کے روز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر کیا فرمایا سب سے زیادہ فضیلت اور ثواب والی نماز فجر کی نماز جمعہ کے روز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر اس میں بہت ثواب ہے بہت ثواب ہے بہت ثواب ہے جو کہ جمعہ کا دن بھی ہے اور سورہ سجدہ حضور پڑھتے تھے کیوں میں کیونکہ اس میں ایک ایکسٹرا سجدہ ہے اور حضور کو سجدہ کرنا بہت اچھا لگتا تھا تو جمعہ کا روز ہے بہت فضیلت والی نماز ہے تو اس میں ایک ایکسٹرا سجدہ بھی فرما لیتے تھے تاکہ اللہ کے سامنے پیشانی زمین پر ذرا ایک مرتبہ ایک بار اور رگڑے اس لیے حضور اس میں سجدے سور سجدہ پڑھتے تھے ہم نے سورہ سجدہ پڑھی سور دہر پڑھی اللہ پاک نے سور دہر میں ایک آیت فرمائی ہے وہ میں آپ کے سامنے بس ترجمہ مطلب اس کا بیان کر دیتا ہوں اللہ پاک نے سجدہ میں بھی جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من بما كانوا يعملون کسی کو پتا نہیں کہ خوشی کا کیا کیا سامان اس کے لیے وہاں محفوظ رکھا گیا ہے چھپایا کر رکھا گیا اللہ نے بتایا نہیں کچھ نعمتیں بتائی ہی ہم کو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا محل ہوگا نہر ہوں گی سونے کا محل چاندی کا محل سونے کے برتن سونے کا بستر نرم یہ گدے فنا ڈھمکنا اور یہ زعفران اور یہ مٹی جو ہے اس کی مشق سے زیادہ خوشبودار اور یہ سب نعمتیں کھانے پینے کی چیزیں چار قسم کی نہریں سامنے سے بہتی ہوں گی شراب کی دودھ کی شہد کی پانی کی یہ سب نہریں بہتی ہوں گی حوریں ملیں گی فروٹ ملیں گے اور پرندے کا گوشت کھانے کے لیے ملے گا یہ کچھ نعمتیں جنت کی بیان کی ہیں اللہ پاک نے کپڑے پہننے کو ملیں گے پیور سلک ملے گا پتلا سلک موٹا سلک گاڑا سلک قسم قسم کا سلک ریشم ملے گا رنگ برنگی کپڑے ملیں گے جو چاہیں گے ملے گا یہ سب نعمتیں اللہ نے کچھ بیان کی ہیں سورہ دہر میں بھی اللہ پاک نے یہ نعمتیں بیان کی ہیں وجہ زاہم بما صبرو سے آگے لیکن اللہ کہتے ہیں یہ تو چپٹی چاپو ذرا سا ہم نے بیان کیا ورنہ اس کے علاوہ جو ہم نے تمہارے لیے ریزرو رکھا ہے وہ تو تمہاری وائلڈ ڈریم میں بھی نہیں آ سکتا تم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں پہنچو گے تو روز روز نئی نئی نعمتیں کھلیں گی آج یہ نعمت کل وہ نعمت کل وہ نعمت اللہ کی طرف سے روز روز مہمانی حدیث شریف میں ہے کہ من غدا الى المسجد او اعد له نزله من كلما کل او راح کوئی آدمی صبح کو مسجد جاوے شام کو مسجد جاوے تو جتنی دفعہ مسجد آیا گیا ہوگا اتنی دفعہ اس کی مہمانی ہوگی وہاں اندازہ لگاؤ اگر پوری زندگی میں آپ دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار دفعے مسجد آئے گئے ہوں گے تو اس کی اتنی مہمانیاں ہوں گی وہاں پر یعنی وہ اسپیشل ہاسپٹلٹی وہ نعمتوں کے علاوہ اللہ کی طرف سے اس کو اسپیشل انویٹیشن اور اسپیشل دعوت اور اسپیشل مہمانی اس کی وہاں ہوگی جتنی جگہ مسجد آیا ہوگا گیا ہوگا اس کے حساب سے کتنی بڑی نعمت تو اللہ کی طرف سے بہت نعمتیں ملنے والی ہیں سورہ سجدہ میں سورہ دہر میں اللہ نے ان نعمتوں کو تھوڑا سا کھولا ہے اللہ پاک اس میں آگے ایک نصیحت فرماتے ہیں وز ربی کا بکرتا و اصیلا اللہ فسجود لگو وہ سب وش طویلا ایک کام کیا کرو رب کا نام لیا کرو صبح میں اور شام میں اور دوسرا کام کرو رات میں اس کی پاکی بیان کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سب وش ہو لئی طویلا رات کے لمبے حصے میں اس کی پاکی بیان کرو یہ کام کرو وز کوریس دے کا جنت کی نعمتیں چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا اس میں رب لینا پڑے گا اس میں رب کیا ہے بھائی بولو رب کا اسم کیا ہے اللہ رب کا اسم کیا ہے رب کا ذاتی نام پرسنل نیم جو رب کا ہے وہ اللہ ہے باقی آگے الرحمن الرحیم الملک القدوس جو نائنٹی نائن نیمز ہیں وہ صفاتی نام ہے ذاتی نام ایک ہے اللہ کا وہ اللہ ہے تو رب کا نام لیا کرو یعنی اللہ اللہ اللہ کیا کرو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اللہ اللہ کیا کرو اس میں تمہارا فائدہ ہے وز مربع کا بکرتن وہ اصیلا صبح میں بھی اور شام میں بھی سورہ مزمل میں فرمایا وز قریش مربع کا وہ تبتل الہ تبتیلا رب کا اسم جو ہے اس کا ذکر کرو اور ساری دنیا سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہ جاؤ ساری دنیا سے اپنا تعلق توڑ دو اور اللہ کے ہو کر رہ جاؤ ساری دنیا کو چھوڑو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اگر اللہ ہمارے ہو گئے تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا من کان اللہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کے ہو جائیں اللہ والے بن جائیں اللہ کے دوست بن جائیں اللہ سے فرینڈ شپ کر لیں یہ سوچ لیں واللہ ولی المتقین اللہ تقوا والوں کے دوست ہیں ان نما یقم اللہ رسول تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول ہیں تو ہماری دوستی اللہ سے ہو جائے اللہ کے رسول سے ہو جائے والذین آمنو اور ہماری دوستی ایمان والوں سے ہو الذین یقیمون اصلاح ویوتون الزکاة وهم راکعون جو نماز برابر پڑھتے ہیں جو زکاة دیتے رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے رکو میں رہتے ہیں ایسے لوگوں سے ہماری دوستی ہونی چاہیے وہ رسول جو اللہ سے دوستی کر لے اللہ کے رسول سے دوستی کر لے و لذین ایمان والوں سے دوستی کر لے حزب اللہ غالب تو اللہ کی جو جماعت ہے وہی غالب رہے گی تو ہمیں اس جماعت میں اس زمرے میں شامل ہونے کی ضرورت ہے اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے اللہ ہمیں اپنی ولایت اور اپنی دوستی اپنی محبت نصیب فرمائے اللہ ہمیں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو بزرگوں وز کر مربی کا اس میں رب کا ذکر کرنا ہے اب بتائیے ہم اس میں رب کا کتنا ذکر کرتے ہیں تسبیحات اگر پڑھتے ہیں الحمد للہ مشائق کہتے ہیں بھائی کم سے کم چار تسبیح تو روزانہ ہر شخص کو پڑھنا چاہیے ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بڑی فضیلت آئی ہے اس کی حدیث میں کہ یہ چار کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں احب الکلام اللہ اربع چار کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں حضور نے یہ کلمات کہے بخاری شریف کی آخری حدیث میں فرمایا کلیمتانی حبیب الرحمن الرحمان خفی اللسان السان فی المیزان سبحان اللہ و البحمدی سبحان اللہ العظیم دو سینٹنس رحمان کو بہت پیارے زبان پر بہت ہلکے ترازو میں بہت بھاری سبحان اللہ و حمدی سبحان اللہ العظیم پڑھو اس کو سبحان اللہ ہم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بھی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بھی سبحان اللہ العظیم پڑھو اس کو ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی سبحان اللہ العظیم و بھی سو مرتبہ پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے بھلے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو اگر ہم روزانہ اس تصویر کو سو دفعے پڑھتے رہیں گے کتنا فائدہ ہوگا تو اس لیے یہ صبح تسبیح جو ہے دن میں کم سے کم سو مرتبہ کرنا ہے اگر دو سو مرتبہ کریں تو زیادہ فائدہ فجر بعد سو مرتبہ اثر بعد سو مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے جو بیات ہوتے تھے تو حضرت شیخ فرماتے تھے یہ چار تسبیحات فجر بعد پڑھ لو اثر بعد پڑھ لو حضرت مولانا طلحہ صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت اگر رہ جائیں تو تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا بھائی فجر بعد کی تسبیح اگر رہ جائے تو ظہر سے پہلے پہلے پوری کر لو اور عصر بعد کی تسبیح اگر رہ جائے تو سونے سے پہلے پہلے پوری کر لو لیکن پڑھو ضرور اس کو دن میں دو بار سو مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حدیث شریف میں ہے افضل ذکری لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اللہ کو بہت پسند ہے موسا نبی علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے کوئی خاص ذکر کوئی خاص دعا بتاؤ جس سے میں آپ کو پکارا کروں آپ سے مانگا کروں فرمایا لا الہ الا اللہ موسا علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ تو سبھی پڑھتے ہیں مجھے کوئی اسپیشل ذکر چاہیے تو اللہ رب العزت جلال نے فرمایا اے موسا کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا پاورفل ہے اتنا پاورفل ہے اتنا پاورفل ہے کہ اگر سات آسمان زمین اسکیل کی ایک طرف رکھ دیے جائیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسری طرف رکھ دیے جائے تو اس کا وزن بڑھ جائے اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو چیز جتنی ضرورت کی ہوتی ہے اس کو اللہ اتنا ہی عام کر دیتے ہیں دیکھو پانی جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے تو اللہ نے پانی کو بہت عام کر رکھا ہے تاکہ ہر شخص اس کو لے سکے پی سکے اور کیمیا جیسی چیز اللہ نے چھپا رکھی ہے کسی کو پتا نہیں ہے کہ ایک کا دکا کسی کو پتا ہے اللہ پاک نے کہا یہ بیکار اس کے پیچھے نہ پڑو جو کام کرنے کے ہیں وہ کرو تو یہ کلمہ طیبہ بہت پاورفل ہے آدمی جتنا اس کو پڑھے گا اتنا پاورفل کہ اگر سو سالہ کافر بھی اس کو پڑھ لے تو اس کا سو سال کا کفر سارا مٹ جائے صاف ہو جائے دھل جائے اتنا پاورفل ہے یہ کلمہ اس لیے یہ کلمہ ہر مسلمان نے دن میں کم سے کم سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کو پڑھنا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی اور تیسرا فرمایا استغفار سو دفعے پڑھنا ہے استغفر اللہ اللہ الحی القیوم کا الیہ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه سو اگر پورا لمبا استغفار نہ پڑھ سکے تو چھوٹا استغفار پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایک سانس میں سر دس دفعے پڑھ لیا ہم نے تو دس سانس میں سو دفعے پڑھ لیں گے آپ تو استغفار پڑھو استغفار کی مثال واشنگ مشین واشنگ مشین کپڑے دھو دیتا ہے تو استغفار دل کو دھو دیتا ہے آپ استغفار کریں گے آپ کا دل صاف ہو جائے گا ہاں شرط اتنی ہے کہ دل سے ہو استغفار دھیان سے ہو استحزار سے ہو توجہ سے ہو اور سچ مچ سچ مچ استغفار ہو باقی شرمندگی ہو افسوس ہو کہ میں بہت گنہگار ہوں میں نے بہت گناہ کی اللہ میری توبہ میں کان پکڑتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا یہ ہو گیا یہ میرا لاسٹ ٹائم ہے اب کے بعد یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا آدمی یہ سوچ کر دھیان سے استغفار پڑے تو اللہ رب العزت اول جلال بخش دیں گے اس کو اور چوتھے سو مرتبہ درود شریف کیونکہ ہر امتی پر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ذریعہ سے ہم کو یہ دین ملا ان کی محنت سے ان کی قربانی سے ہم کو قرآن ملا حدیث ملی نماز ملی روزہ ملا زکوٰۃ ملی حج ملی عبادتیں ملی طریقے زندگی ملا ہدایت ملی حلال حرام کی تمیز ہوئی جائز ناجائز میں فرق ہوا یہ سب اس کے لیے واسطہ حضور ہے اور ہم کو حکم ہوا ہے کے واسطے کا احترام کریں جی ماں باپ کی عزت کرنے کا حکم ہے کیونکہ ماں باپ ہمارے اس دنیا میں آنے کا واسطہ ہے ان کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے ہم کو بچپن میں پالا ہے پوسا ہے کھلایا پلایا پڑھایا ایڈوکیٹ کیا بہت کچھ سب کچھ ہمارے لیے قربانی دی وہ بیچ میں واسطہ ہیں اس لیے ان کا احترام اور ادب ضروری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں ہدایت کے لیے استاد کا احترام ضروری کیونکہ استاد علم دین کے لیے واسطہ ہے استاد پڑھاتا ہے استاد حافظ بناتا ہے استاد عالم بناتا ہے استاد سکھاتا ہے ادب سکھاتا ہے اس لیے استاد کا ادب ضروری شیخ اور پیر کا ادب ضروری کیونکہ پیر اور شیخ دعائیں کرتا ہے توجہ کرتا ہے اصلاح کرتا ہے مرید پر توجہ کرتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے اس لیے شیخ کا احترام ضروری تو حضور کا احترام ضروری کیونکہ حضور تو ہمارے دین اور ہمارے ہدایت کا اصل سبب اور ذریعہ ہے اس لیے اس احترام للواسطہ الکریمہ حضور پر کم سے کم صبح میں سو مرتبہ درود بھیجے اور شام کو سو مرتبہ ضرور بھیجے بڑا درود پڑھ سکیں درود ابراہیمی نماز والا تو سبحان اللہ نور اللہ نور اگر وہ نہ پڑھ سکیں چھوٹا والا درود پڑھ لیں جو جمعہ کے روز اثر بعد پڑھتے ہیں اللہ صلی علی محمد نبی ولی و صحاب و وسلم تسلیمہ بس اس کو سو دفعے صبح پڑھ لیں سو دفعے شام پڑھ لیں اگر بہت جلدی میں ہوں تو جلدی جلدی صلی اللہ علیہ نبینا وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سو دفعے پڑھ لے یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ذکر کا اس کے بعد اگر آدمی ترقی کرے اور بیعت ہو جائے تو پھر تسبیح بارہ تسبیح ذکر کرے بارہ تسبیح میں یہ ہوتا ہے کہ دو سو مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پھر چار سو مرتبہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ دل پر توجہ کر کے پڑھتے ہیں اور چھ سو مرتبہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھتے ہیں اخیر میں ایک سو مرتبہ اللہ اللہ اللہ اللہ اس کو تقریباً بیس منٹ لگتے ہیں جب آدمی یہ ذکر کر لے تو اس سے اللہ کا دھیان پیدا ہو جاتا ہے ہاں جی دیکھو کسی چیز کا دھیان پیدا کرنا ہو تو اس کو رٹنا پڑتا ہے نا دیکھو قرآن شریف یاد کرنا ہو تو بچہ کیا کرے گا اس کو رٹ گیا رٹے گا نا بیٹھ کر کے پڑھے گا اور بار بار اس کو پڑھے گا اس آیت کو ریپیٹ کرے گا تو پھر وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی یاسین شریف یاد کر رہا ہو تو یاسین یاسین والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم انکل من المرسلین انکل من المرسلین من المرسلین علی صراط مستقیم علی صراط مستقیم علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم تنزیل العزیز الرحیم تنزیل العزیز الرحیم, تنزیل العزیز الرحیم تو وہ اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گا پھر وہ قرآن تو کوئی چیز دماغ میں بٹھانے کے لیے اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے جب اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے بس اسی طرح سے اللہ کا نام بھی ہے جب اس کو بار بار ہم لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے دماغ میں سیٹ ہو جاتا ہے رچ جاتا ہے بس جاتا ہے اندر بیٹھ جاتا ہے پیوست ہو جاتا ہے دل میں دماغ میں پھر اللہ ہی اللہ بیٹھ جاتے ہیں پھر انسان نافرمانی سے بچتا ہے گناہ سے بچتا ہے پھر اس کی آنکھ صحیح کام کرتی ہے زبان صحیح کام کرتی ہے کان اس کے صحیح کام کرتے ہیں ہاتھ پاؤں صحیح کام کرتے ہیں گناہ سے وہ آدمی بچتا ہے تو حدیث شریف میں فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں پھر جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ لیتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی اس کا دیکھنا سننا پکڑنا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے مطابق ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتا ہر کام اس کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے یہ کب جب آدمی نوافل کے ذریعہ نفلی اور غیر ضروری عبادتوں کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے اللہ کا محبوب بن جائے اللہ کا پیارا بن جائے اللہ ہم سب کو محبوبیت نصیب کرے مقبولیت نصیب کرے اپنے پیارے اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے اللہ ہمیں خوب ذکر اور فکر کی توفیق نصیب فرمائے بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں بہت ٹائم لے لیا آپ کا جمعہ کا دن بھی ہے آپ کو جاب پر بھی جانا ہوگا اس لیے چھٹی کر لو جو فارغ آدمی ہو میرے جیسے جن کا کوئی کام دھندا نہیں ہے وہ اگر ذکر میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھے باقی جن کو جانا ہو وہ جا سکتے ہیں میں کسی کو روکوں گا نہیں جن کو جانا ہو خوشی سے جائیں بہرحال آپ کو کام پر جانا ہے ضروری ہے اس لیے آپ جا سکتے ہیں تھوڑا آرام کیجئے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 الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا لا لا إله إله إله إله إله إله إلا إلا إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله الله الله الله لا لا لا لو لائی الله لا نہ ان الله محمد الرسول وسلم لا لا لا لا لا لا لا لائی نو لائی لا لائی نو لائی لا لائی لا لا لائنا ہلائ ہل محمد الرسول وسلم لا لا لا لا لا لا لا لا رو سنگاہ وسلائی لا نہ الله الله لا لا لائن لو الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا لا لا لا لا إله إله إله إله إله إله إله إله إلا إلا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 الہ إلا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحانك اللهم اللهم اللهم اللهم وبحمدك نشهد لا لا نستغفرك ونتوب لك الحمد ولك الشكر نحصي ثناء عليك كما على على نفسك صل سيدنا محمد النبي وعلى وسلم یا رحم الرحمین معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ بے شک ہم بہت گنہ گار خطا کار سیاہ کار جیسے بھی ہیں مگر آپ ہی کے بندے ہیں آپ کے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی بخشش فرما دیجیے یا اللہ آپ کو آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ کلام پاک کا واسطہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آپ کے نیک بندوں کا واسطہ ان کے صدقے کے دوفیل میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے ہمارے پچھلے تمام گنا بخش دیجیے چھوٹے گنا بڑے گنا جو جان بوجھ کر کیے جو غلطی سے ہو گئے جو نفسانیت سے تقاضے سے مجبور ہو کر کیے شیطان کے زور اور دباؤ کی وجہ سے کیے یا اللہ جو گنا آنکھ سے کیے کان سے کیے زبان سے کیے ٹیلی ویژن پر کیے موبائل پر کیے انٹرنیٹ پر کیے سڑک پر کیے گھر میں کیے یا اللہ سب گنا معاف کر دیجیے یا اللہ سب گناہوں کو آپ جانتے ہیں کوئی گنا آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے یا اللہ آپ غفور الرحیم ہیں آپ معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں معاف کرنے کو چاہتے بھی ہیں ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں ہم سب کو معاف کر دیجیے ہم سب کو معاف کر دیجیے ہم سب کو معاف کر دیجئے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے ہم سے خوش ہو جائیے آپ راضی ہو گئے خوش ہو گئے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا آپ ناراض رہے ہمارا بہت نقصان ہوگا مولا ہمارا نقصان مت کرنا پروردگار عالم ہمارا نقصان مت کرنا یا اللہ ہم سے راضی ہو جانا ہم سے خوش ہو جانا یا اللہ ہمیں کے لیے اپنی خوشی ہم کو نصیب فرما دینا یا اللہ ہمیں کے لیے ذکر فکر والی زندگی نصیب فرمائیے صبر اور شکر والی زندگی نصیب فرمائے سوم اور سلاد والی زندگی نصیب فرمائیے تلاوت اور ذکر اور عبادت تسبیح استغفات درود والی زندگی نصیب فرمائیے یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے بے حیائی اور بے شرمی سے بچائیے فسق و فجور سے بچائیے ہر قسم کی فحش گناہوں سے اور گندی حرکتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے ہمیں آپ کا خوف نصیب فرمائیے آپ کا دھیان نصیب فرمائیے آپ کا استحزار نصیب فرمائیے تقوا والی زندگی نصیب فرمائیے قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر نصیب فرمائیے حساب کتاب کا فکر نصیب فرمائیے اللہ ہم پر رحم کر دیجیے معاف کر دیجیے کرم کر دیجیے ہماری اولاد کو نیک ہدایت عطا فرمائیے ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشی کا سامان بنائیے اللہ ہماری اولاد کے ہم پر وبال بننے سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ ان کے ان کے ہمیں پریشان کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے ان کے پیچھے یا اللہ ہر وقت دوڑنے بھاگتے رہنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اولاد کو نیک بنائیے فرما بردار بنائیے صالح بنائیے یا اللہ متقی بنائیے پرہیزگار بنائیے یا اللہ ہماری اولاد کی طرف سے ہم کو خوشی نصیب فرمائیے یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائیے والدین جن کے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے جن کے والدین انتقال کر گئے ان کو غریق رحمت فرمائیے ان کے درجے بلند فرمائیے یا اللہ جنت الفردوس میں اونچا ٹھکانا نصیب فرمائیے یا اللہ ہماری ہمارے بھائی بہنوں پر رحم فرمائیے ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرمائیے ہمارے گھر والوں پر دوست احباب پر متعلقین پر رحم فرمائیے یا اللہ اس بستی کے تمام تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائیے ہم سب کو ایک اور نیک بنائیے ہم سب کو ایک اور نیک بنائیے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنائیے ہمارے قلوب میں الفت محبت مودت نصیب فرمائیے اللہ ہماری اس مسجد کی حفاظت فرمائیے یہاں کے امام صاحب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ یہاں کے مسلیوں کی حفاظت فرمائیے انتظامیہ کمیٹی کی حفاظت فرمائیے ہر قسم کے شرور سے اور فتنوں سے بچائیے اے اللہ اس مسجد کو پورے علاقے والوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنائیے یہاں سے ہدایت پھیلنے کے فیصلے فرمائیے یہاں جو مدرسہ مکتب چلتا ہے اس کو قبول فرمائیے اور جو نیک اعمال اشغال مواعظ معمولات ہوتے ہیں ان سب کو قبول فرمائیے مولانا فیصل صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائیے ان کے ذریعے سے کمیونٹی کو خوب فائدہ پہنچائیے مولانا عادل صاحب حافظ ریاض کی زندگی میں برکت عطا فرمائیے ان کے والدین کو صحت اور عافیت نصیب فرمائیے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ مل جل کر آپ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے ہماری تمام ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائیے ہر خیر و برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے ہر شر اور برائی سے ہماری حفاظت فرمائیے فرمائیے ہمارے روزے آسان فرمائیے قبول فرمائیے تراوی آسان فرمائیے ذکر فکر تسبیح تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے آج جمعہ کا دن ہے درود شریف پڑھنے کی توفیق دیجیے سورہ کاف پڑھنے کی توفیق دیجیے مسجد میں غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر سویرے آنے کی توفیق دیجیے نیک کامی نیک کاموں سے محبت عطا فرمائیے اور نیکی کا شوق عطا فرمائیے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وسلی اللهم وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين